اب آپ کے سامنے جامعہ بابل علوم کہروڑ پکا کے طالب علم جناب مولوی ظہیر احمد صاحب خطاب فرمائیں گے جناب مولانا ظہیر احمد صاحب رسول زہر بن جائے جو زندگی کے لیے مجھ کو ایسا نوالا نہیں چاہیے میں نے مولانا کو کہا کہ آپ نے میرے نام کے ساتھ پانچ منٹ کا نہیں کہنا اس لیے کہ جب پابندی کرنی ہے تو آپ مطلق اعلان کر کے دیکھیں میرا پابندی کے اس وعدے کو نبھانا دیکھیں اس لیے گفتگو میں نے بالکل مختصر کرنی ہے اور صرف باب العلوم کی نمائندگی کرتے ہوئے زہر بن جائے جو زندگی کے لیے مجھ کو ایسا نوالا نہیں چاہیے جس دیے میں جلے تل خیرات کا اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے اور میری نسبت میری نسبت صفا اور مروا سے ہے مجھ کو کوہے ہمالا نہیں چاہیے باب العلوم سے آیا ہوں باب العلوم جانا ہے باب العلوم سے بہت سارے طلباء بہت سارے فارقین یہاں تشریف فرما ہے مجھے صرف اساتذہ کا حکم تھا کہ تھوڑی سی نمائندگی اسٹیج پر ہو جائے تو توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے میرے استاد محترم حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکات الیہ نے لاہور کی ایک بہت بڑی کانفرنس میں ایک عجیب جملہ کہا ایک عجیب و غریب جملہ کہا حضرت فرمانے لگے کون کہتا ہے اہل سنت والجماعت علی المرتضی کو صدیق اکبر کی طرح نہیں مانتے کون کہتا ہے اہل سنت والجماعت علی المرتضی کا ادب اور احترام فاروق اعظم کی طرح نہیں کرتے کون کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت علی المرتضی کی محبت عثمان غنی کی محبت کی طرح اپنے دل میں نہیں بٹھاتے علامہ صاحب نے عجیب جملہ فرمایا فرمایا علی کے محب تو بہت ملیں گے بہت ملیں گے لیکن علی کے لقب باب العلم کے نام پہ مدرسہ حصہ صرف آل و سنت کا باب العلوم ملے گا باب العلوم ملے گا باب العلوم ملے گا توجہ علی مجسم میں صرف ایک محبت کی چاشنی دیتے ہوئے کہ ختم نبوت پہ باتیں ہو رہی ہیں تو ختم نبوت کے عظیم مجاہد علی مرتضی کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے اور ختم نبوت کے لیے ایک عظیم کھیت مہیا کرنے والے ادارے باب العلوم کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے علی مجسم ہے علم و عرفان وجود فکر و غنا علی ہے علی بہادر علی سخی ہے برادر مصطفیٰ علی ہے نبی نے کی تربیت علی کی پھر اپنی نبی اسے عطا کی کیا منتخب جسے نبی نے وہ گوھر بے بہا علی ہے علی سے جسے نہ پیار ہوگا نبی نہ اس کے شفی ہوں گے علی ہے نور نظر ہمارا ہمارے دل کی زیا علی ہے غلام ہوں چاری یارتا مجھے ہے اور ایک سے محبت میرا بوبک میرا فاروق میرا عثمہ میرا علی ہے یہ دبنے والا یہ پکنے والا یہ چکنے والا یہ ڈرنے والا اے اور کوئی علی تمہارا علی ہمارا وہی علی ہے امی جو شیر خدا علی ہے اور کر کے تجھے میں کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی آپ نے لفظ تعلیم لکھا بھی ہوگا کئی بار پڑھا بھی ہوگا ایک عجیب بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کڑیاں خود ملاتے رہیے گا لفظ تعلیم کے شروع میں تے ہوتی ہے آخر میں میم ہوتی ہے شروع سے تے کو ہٹا دیجئے آخر سے میم کو ہٹا دیجئے درمیان میں علی رہتا ہے أنا مدينة العلم حضور نے فرمایا انا مدینت العلم و علی جنبابوہا لیکن باپ پوری کرتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگو تفسیر عزیزی سے پڑھ رہا ہوں انا مدینت العلم و ابو بکر اساسوہا میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس شہر کی بنیادیں ہیں انا مدینت العلم و عمر جدرانوہا میں علم کا شہر ہوں عمر اس شہر کی دیواریں ہیں انا مدینت العلم و عثمان السقفوہا لوگو میں علم کا شہر ہوں عثمان اس شہر کی چھت ہے اب ایمان تازہ ہوتا ہے انا انا العلم العلم کہہ دیجئے لوگوں میں علم کا شہر شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علی اس شہر علم کا دروازہ ہے جس شہر علم کی بنیاد ابو بکر ہے علی اس شہر علم کا دروازہ ہے جس شہر علم کی دیوار عمر ہے علی اس شہر علم کا دروازہ ہے جس شہر علم کی چھت علی ہے جس شہر علم کی چھت عثمان ہے تبھی تو میں عرض کر رہا ہوں کر کے تجھے میں سنیو محبت سے سننا کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی سارے ولی شاگرد تیرے سب کا تو استاد علی ہم سے عثمان ہے تو عمر تیرا داماد علی حق تیرا کردار عمل سچ تیرا ارشاد علی خارجی ہو یا رافتی ہو سب سے کیا جہاد علی تیرے دشمن مردہ باد تو ہے زندہ باد علی بس باب العلوم کی نمائندگی تھی وہ ان الفاظ میں میں نے آپ کے سامنے کر دی ایک اعلان ہے اہل علم اور بازو حضرات کے لیے میرے استاد محترم مفکر اسلام مناظر سنت والجماعت حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی ایک کتاب آئی ہے شاید قادیانیت کے حوالے سے لکھے جانے والے لٹریچر میں یہ بہت گراں قدر اضافہ ہو مرزا غلام احمد قادیانی اپنی عادات پیش گوئیوں اور کردار کے آئینہ میں حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی یہ نئی تصنیف ابھی باہر چند نسخے ساتھیوں کے پاس موجود ہیں اہل علم اور بعضوق کثرات سے گزارش ہے کہ ضرور اس کو لے کر جائیں انشاءاللہ العزیز کا دیانیت کے حوالے سے کئی گوشے آپ کے سامنے واضح ہوں گے